سندر اللہ سندر اللہ کفا و سو سام معا سی دس بخار گیا مستفا والا والا آلہی بہابہی اشت و صفا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 آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته لائے على النبي يا أيها الذين آمنوا سب عليه وسلموا تسلی اصلا دو سلام یا سیدی رسول اللہ والا دسو و آلکا یا سیدی حبیب اللہ اصلا دو سلام یا یا سیدی خاتم النبیین والا و مکین قلوب المؤمنین <coughs> اللہ نے گرامی السلام علیکم حمد و سنا تو بعد درود ختم لمبیا تحیت و سنا تو بعد اج گانا دعا ہے رب العالمین بندہ نا چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان دے فتنے تو ہر طرح دی پناہ بخشے دوستو اج اقوام متحدہ آئے موضوع دی پنجویں قسط دشمنیاں عدالتوں سے تمہیں سنا چھوڑیاں سن انہوں دی زبانی تو قرآن حکیم دی اس آیت مبارک دی تصدیق ہوئی کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد بدت البغا من افواہ ہم بغض دشمنی انہوں کی تعدے لال جہی ہے دے منہ ظاہر ہوں وہ واقعی سنایا تمہیں ہر شاید گن گن کے باہ والا کہ دشمنی ظاہر کرتے ہیں ہونا میں واری ہے اغراض و مقاصد یہ شیطانی ادارہ جڑا ہے وہ کن اغراض و مقاصد کے لیے وجود میں آیا ہے منصوبے کی انہیں جوڑے نے ہوں ایک منصوبے انہوں دے انہوں دے الفاظ دے مطابق نے وہ میں کول رکھی بیٹھا ہے میرے کول کتاب نے مطالعہ شہریت مطالعہ شہریت یارویں جماعت آج امتیاز احمد خان پروفیسر لکھی سلمان پبلشر والے چھاپی علمی بک ہاؤس لاہور والے تو میرا رکھے اس نے پروفیسر نے اقوام متحدہ دے اغراض و مقاصد لکھے نے آخر کوئی کام بندہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہی ہے نا تو وہ پھر کی مقاصد نے انہیں مقاصد لکھے نے خود اقوام متحدہ دے چارٹر دے جو مقاصد درج ہوئے کھڑے نے وہ سارے نہ لکھے نے میں اللہ تعالی دی توفیق تے سمجھ دے مطابق انہوں دا اپنی زبان خلاصہ کھڈ کے تے لکھ لیا سی پہلا وہ سناوا گا تو پھر انہوں نے لکھے سناوا گا یعنی یہ سمجھو اگر آج مقاصد کپڑا انہیں بھی پوایا لفزا گا تو میں بھی پوایا میں اپنے لفظ سناوا گا پھر انہوں دے الفاظ سناوا گا پہلے نمبر تے میں اپنے جو لکھ کے لیا کل مقاصد انہوں دے وہ چھ مقصد نے انہوں دے کل چھ مقاصد واسطے اے شیطانی ادارہ وجود آیا ہے بیان کرنے کا مقصد ہے اس طرح کہ یار کم از کم کافر یہ تو سمجھا کہ مسلمان سمجھ رکھنے والے ضرور ہے سارے ایڈے بدھو نہیں جنہوں نے باندرا کو چاہتے رہیے نچتے رہے تو انہوں نے پتہ ہی لگے کرنے کی پائے سمجھ آئی نا یہ کافر یہ دسنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ سرکار دی نگاہ کرم جس سے ہو جاوے شاید یہ چتوگڑے ہیں نا وڈے انگلش کے منصوبے اندر کو نہیں روک روک سکتے وڈا دیکھو نا جی یعنی یہاں کا جڑا پوپ ہے وڈا سردار ہے چودھری جڑا پرانا یہاں کا وڈیرا جنوب ابلیس آخر نے وہ منصوبے کبھی بھی اللہ کے فکیر کو لکے یہاں اتر نے کی لکا نے بے وقوفو تمہیں پتا کوئی نہیں نبی پاک سرکار دے دین مبارک دا فیض کی ہے اور اللہ سونا جن تے نگاہ کرم فرما کی طاقت ہوتی ہے کافر اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ہے ہاں تو کبلا چار چھ مقاصد نے کل کن یہ پہلو اپنی زبان میں سنا لگا پہلے نمبر پہ مسلمانوں کو ترقی کے نام پر اللہ تعالی کی حاکمیت سے نکالنا اور شیطان کی حاکمیت میں دینا کہ اصا اتنے ویٹو پاور کی سارے کٹھا کرو یہاں کے اتنے چھ بیٹھ چھ تو اتنے ابلیس ہے توجہ نہیں جگی تھی وہ پانچ پاورا جہیا پانچ ہے جنہوں ویٹو آخر نے انہیں پنجے کافر سارے تھلے دنیا کے مما حکم چلے چھ پانچ کافر کا توجہ نہیں فرمائی یہ پہلا مقصد خدا کی حاکمیت سے نکالنا تو کہ حاکمیت ہے دینا بولو بولو بولو اس واسطے ویٹو پاور میں چیلنج کرنا میں نے ویٹو پاور دا ڈرامہ تو سمجھا دے فٹے لانت سکول اقوام متحدہ فلاحی ادارہ ہے سامنے کوئی کتاب مطالعہ پاکستان جن میں مکالا پاکستان مکالا پاکستان دسویں دا ویگ نویں دا ویگ جنوب ایک گا چودہ چ فلاحی ادارہ ہے بہت بڑے کام کر رہے ہیں تو کام کی ہو رہا ہے اللہ کی حکومت کٹ کے تو کہ حکومت لیا ہے شیطان ابلیس کی حکومت لیا ہے تازی تو پاور بنی ہے کیوں اللہ کا قرآن فرما ہے ہاں ہاں سبحان اللہ بھائی ایسا کافر یہاں کافر کرو تاکہ سارے برابر ہو جائیے سارے برابر ہو برابر کرنے کی خاطر پچھا تین سارا کچھ دس آیا وا دشمنیا کیوں نہ زور ہی ایسے گل کر رکھا ہے کہ مسلمان نو بےمان کافر کیون کرنا ہے ہوں پہلے نمبر سے کفر آ گیا جب نہیں جی کی انہاں لیا شیطان ابلیس دی حاکمیت جی گل کیتی ہے دل منڈا کہ نہیں منڈا جی نہیں منڈا تو میں واپس کر دو بولو سبحان اللہ یہ نمبر ایک مقصد نمبر دو عورتوں کو مساوات حقوق کے نام پر احکام خداوندی سے باغی کر کے بدماش کے مینو رب سونے لکھائے نے امید تو ہوئی ان شاء اللہ صحیح ہو گے میں اگر انہوں نے بعد لفظ پیش کرا گا صرف اپنے لفظ پیش کر رہا عورتوں برابر برابر شاہ عورتیں پیچھے رہ گئی عورتوں کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے میں کیا تصا کدو پیچھے جے تو سب بخت والیاں کدو پیچھے جے کو مساوات ہے مساوات برابری برابری ہم کو کم ہے ہم میں کیا کمی ہے یہ سبق پڑھاؤ ہے وہ لفظ تے میٹھا میٹھا دے رہا ہے تو یہاں سے مانے اور دعائی خدا دی مقصد کی ہے رب رسول نے رب نے عورت نو تخلیق برابر نہیں کیتا ایک انگریزی جنہیں سب تو پہلا یہ کتی نے سارا کام چکیا سی عورتوں اٹھاوا تو سر دسو کبھی اخبار کھوتے کا بیان کرنا مقصود ہے نہ دفتر چل سکتا ہے نہ ملک چل سکتا ہے نہ فیکٹری چل سکتی ہے رولا پوے آ جا کے اتنے مت بچ گئی کہ کل جی جب رنگ کے بچے کے سارے آتا برابر برابر تے گھر چلے گا گھر سمجھ برباد ہو گیا جی۔ گھر جب توجہ نہیں ہو کی توجہ نہیں ہو کی پھٹے لانا تو یہاں رب سونے دی فطرت دے نظام دے اندر اللہ سونے نے جو حکمت رکھی ہوئی کافر لانتی سکھ پترے کے بئیمان ہو گئے وہ سکتے اکل والے سمجھ والے دور چوئے نام مرادوں فیچر ہے جی ڈرامے رن مٹھا مرد کے مقابلے آپ کرو ہوتا ہے بولو بولو کیوں نہیں ہوتی تھی مرے اور مرے ہو تین کی سمجھا میں اور کس انداز سمجھا میں گل کی تو دنیا کے پروفیسر میری گل تو میں سبق کر دیا کیا عورت مرد کے برابر ہو رہی ہے کسی میدان میں میں پھر بنا دینا نہیں تو جیسے رب نے فرق سبحان اللہ میں رات ساڑھے تین گھنٹے مجھ کٹی با مشکل ستا پتہ نہیں لگا یارہ بج گئے تو اٹھ کے تو رات میں پھر میں تقریر کرنی ہے سوا سو کلو میٹر سفر کر کے محض تیرے درد کی وجہ بیٹھا جاگ قسم خدا بھی کر کے آنا میں تینوں حقیقت کیا دسنا کہ میں کسی آخیا چشتی جان بچا جان میں کیا بچاؤ نہیں تو پھرنا ہوگا کیونکہ لکھ پسند ہی نہیں آئی تر گئے پسند کر لیں ساری طرف آ گئے ان شاء اللہ وہ مدد تو فیق لاؤ سن کلندر اقبال فرما ہے ایک راجے رب رب سونا مومن دے دل نو دنیا دے پیار تو بچانا چاہتا ہے کیونکہ دل اپنے لیے بنایا سو مال نہیں بنایا پیسہ جب زکات کٹھا مال سال پورا کرتا ہے تو کر کے جب دینا پیا اگا سونے دے نام تے دل چو مال دی محبت کسی جی نے زکات دو صدقے دو فطرانہ دو قربانی دو جن مال والی آئی بات آئی نے مال پیسے نو بندن واسطے آئی نے قرآن فرمان لے اللہ یقونا دولا تم بین اگنے یا ایسے طرح اللہ نے فرمایا ہاں ہاں وہ سڑکے قرآن تیری عظمت تو سڑکے انگلش بک چکی ہوئے تو قرآن کتوں سمجھ آئے ملا انگلش آ رہا قرآن کتوں سمجھ آئے اور سد کے جانا قرآن آتا ہے مال ونڈر نے اس واسطے رکھے تاکہ تے مالدار ویچ ہی نہ پھر رہے پر دولا دولا تن اربی دولا دے اوٹے چکر کھانا رہے اچھا بہن لگے مالداروں میں نہ پھرتا رہے مال ونڈی رہے توجہ نہیں جی کی تھی تے سود دا کم اس مال کا کی کرنا ہے مثال دینا سمجھا دیا ہاں، سمجھا واسطے گل کر لگا ایک بندہ کسی کردہ دینا کردہ لاکھ روپیہ دیتا ہے مثلا بینک توجہ چوجن لگے لاکھ روپیہ رکھا ہے سود نال ہوں انہیں دینا مثال دے رہا لکھ روپے روپیہ کن پانچ ہزار ہوں پانچ ہزار انہیں دینا ہے وہ پانچ ہزار کتنا ہونا وہ آ لوگوں کا ہی پیسہ اتنے کٹھا ہونا ہے نا اس کی وجہ اور اندازہ کرنا لوگ لانا سبحان اللہ اور مثال دینا ایک بندہ ہے پیسہ لوکی بینک کیوں رکھتے ہیں دو مقصد نے کئی اکثر مقصد یہ ہوتا ہے گھر رکھنا وا تو چوری ڈاکے کا خطرہ ہے توجہ نہیں کی چوری ڈاکے دا لہذا بینکٹ دیا اتنے محفوظ ہو جائے گا اچھا یہودی نے ہر بینکٹ کٹھا کرنا پہلا نہ چوکے نہ لے نقصان ہو جائے گا وہ بینک جا رکھتا ہے بینک والے اندر تھوڑے قدرا ہوتا ہے اگلا وہ سمے آتا نہیں کہنے والا وہ آ کے آدھا ہاں جی مجھے پیسہ چاہیے آدھا کی آتے لاکھ روپیہ میں تو کر رہے ہو سکتا کن دیا گے واپس ہو سکتا لاکھ لاکھ کی تھان لاکھ لے رہا کر دے تو لے گیا انہیں لاکھ جا کے لا دیتا ہے تھان کے پھر پیسہ پیسے میں چھکتا ہے جی نکلا پیس لوگ نہیں چھکتا ہے توجہ نہیں کی اور اسے ایک لاکھ لایا ہے لاکھوں نے جا کے لا دیتا ہے اچھا کیونکہ لکھ روپیہ سال درد بنا لیا دس لاکھ روپیہ لکھ کل گیا بینک والے کو اصلی لکھ سی وہ واپس مال سی تھی کاٹا رکھا یہ لے گیا ایک لکھ یہ اپنا ذاتی رکھا گیا ہے تو وہ ایک لکھ جا بینک والے لے گئے وہ کہ دے دے میں میں بچی ویانی اس دیتے تو پھر احسان چڑھا دیتا دیتا کہ کہ ساری زندگی نو کانا رکھنا ہے ہے تینوں با کیا جائے اگو نہ باؤ نے کدی ریوالور رکھیا ہوتی کمپٹی آدھا کٹ کچھ اج منگیا وہ سارا کچھ کٹ کے اس باؤ ہاتھ رکھ دیتا باؤ رات لے کے روپیہ ایک تھر کے واپس منگتے نو دے دیتا منگتا آتا سر یہ کیا اور ساتھ تمہارا بھی تو حق بنتا ہے توجہ نہیں تمہارا بھی حق بنتا ہے بس کا پھر واپس آنا ہے اس کام دے کول حق بنتا ہے یہ پتہ نہیں بنا مرادہ تیرا ہی روٹی کھایا میں سوچتا سا کہ نبی پاک سود کے خلاف قرآن شریعت کیوں بولی سودی نظام جتھے ہوئے گا نا اتنے نہ اسلام نہ انسانیت نہ اخلاق نہ ہمدردی اس نام کی شہر نہیں رہ سکتی ہوں چند بن گئے برطانیہ امریکہ حالانکہ امریکہ دنیا دے ممالک سب تو بڑا مقروض ملک ہے سب تو زیادہ قرضے جاپان دے برطانیہ دے بڑے بڑے دے امریکہ نے دے آپ مقروض ہے تو کرنے دینا اسی واسطے کہ مہاراجہ سود دے کے ذریعے میں اپنے قبضے چ رکھنا کہتے تھے ہو گئی ہے اپنے دلاسی وڈ دیتی تھلے نہیں مار رہا ہے گلتی ہو گئی میں تیرے ماریا گیا بڑی ٹائم ہو گلتی میں سورا تینوں سارے پتے سن اقوام نے کہا سورو تمہیں سارے پتے سن پر تسا جان کے ادھر دور تسا مسلمان نے آخیا امن امن امن بگیار کے آخر بکری امن بکری ہے جی نہیں لسی نہیں سنگ نہیں ماری دے تو اتنے فسادی ہے توجہ نہیں جگی فسادی ہے قسم خدا دی کر کے آنا میں پچھلے دن میں بار گل کیتی سی آرمی امن کے نام پر جہاد سے مسلم اور میں تینوں پچھلے جمعہ میں سنا رہا کہ مسلمان کو تعلیم کے ذریعے دین سے دور رکھو جہاد سے دور رکھو کنے کن انگریز کا کر آخر ہے سارے ویٹو پاور کے بیانات تین سنائے سن نام انہوں کی دیتا ہے عالمی امن کی کی دیتا ہے ہے مقصد جہاد جہاز مسلمان دور رہے کدی ظلم کے خلاف آواز تو باقی نہیں اٹھاؤ گے لگے بلکہ ہوں تو تنظیمہ جماعتیں بن گئی نا مذہب کے نام پر جماعتیں بن گئی اسرائیل اسرائیل دنیا کا بدترین ملک ہے مسلمانوں کا دشمن ہے تو پگا ساریا تو بستر موڈیا پہ اسرائیل میں بھی دین کا کام ہو رہا ہے کتنے ہاں اسرائیل میں دین کا کام ہو رہا ہے وہ میں کیا مردوں جب تینوں ایک اپنے ملک چ جہاد اور نبی کے نظام سے دور رکھ رکھا ہے ہوں اپنے ملک چ کیوں نہ آتے توجہ نہیں ہوتی تھی جب ایک اپنے کام کا تین کیسے بنا چڑیا ہے ہوں آپ پیار مارے پہ اسرائیل جا کے پہلے جتنے جا بسترے چک کے

حکم دی تو پاور کے مطابق چلے گئی ڈیفینس ڈیفینس کے پنڈ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ملک ملک پورا پور فلانا فلانا وہ روزانہ جاتے ہیں ادھر ادھر ادھر والے جوڑی دیتی تھی پہلے ایک مثال دینا وجہ کی دیا سن یہ یعنی گل بزرگ لکھ لے شاخ اکبر محی الدین ابن عربی کے حوالے لال امام ابن عجیبا حسنی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار نے ہاں جی آپ سرکار نے لکھا ہے شرح شرح جناب حکم ابن عطا اللہ اسکندری کے اندر الحمل کے اندر امام ابن عجیبا حسنی لکھتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب نفس میں پیدا فرمایا سا رب نے اس کو پیدا فرما کے پوچھا دس میں کون ہاں؟ آ یا اللہ تو میں دس میں کون ہاں؟ توجہ کے رب رب پوچھا نفس نو پیدا کر دس میں کیا کیا نے چار ہزار سال نے سمندر چن سک دیا سرایا آدھا تیرا رب جسے تھی کھاتے ہیں کوئی کسی کے منگتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جی پہلو آئے نا دین تو پھر آئے دنیا اور بچ جائے تو جب دین پہلے سکول کر لے تو بعد آئے دنیا تو پھر سمجھ لیا سارے ڈیفینس بنیا توجہ نہیں لگی سید احمد خان کہتے ہیں میں اس کو سرسور خان کہتا ہوں انہیں جنت ہر شاید ریکارڈ کیا وہ ساتھ نام تے ترقی دے نام تے یہاں دا مقصد ہے مسلمان بن جائے دنیا پرست ٹٹو بن جائے سائنس دا ہر وقت یہ ہوئی کوشش کہ کہڑی شاید دنیا دی لیا ہوا حالے کمی ہے کیشیا کھاوا تو کیون پکاوا کیون پا... بس مقصود ہوے نہ وہی نگاہ کوئی قبر ہوے نہ کوئی حشر ہوے نہ کوئی دین ہوے جنہ کوئی ماں سرکار آپ سرکار اپنی کتاب کشف المحجوب لکھا ہے رب سونے نے دنیا نے پردے پردے در پردے بنایا یہ پردے ہی پردے نے جنہیں بندہ کھلتا ہے رب سونے تو انہوں پردے میں دور ہوتا جاتا ہے تو جنہ بندہ دے سن میں کہ جناب مرد سن ہوں چپ میں کہ بلا تو سجن دیا مردہ کر لوں گے قسم خدا کی کر کے آنا جی جی مومن دنیا پرستی کو دور سی مستفا ولایت بنتا سی کہ بنتے سن کہ کیونکہ مستفا کے طریقے سے چلے تو پھر ہی کچھ لبے کیوں ترقی نہیں دینا چاہتے دشمن کبھی خیر نہیں سوچتا توجہ نہیں ہوتی تھی تینوں پچھوں سارے کافر کے بیان سنائے نے وہ ایڈے دشمن تیرے خلاف سوچنا تو تینوں دینا آپ بہت دے سو آ تین اے سی دیا گڈیاں دئیے اج اے سی دی گی آئی کھڑیے تو ہوں جب ایکسیڈنٹ مر گیا مزدور نہ فاٹیا نہ درو ایک واسطے چکلا لگا کھڑا اے سی آئیے تو لایا آئیے توجہ نہیں ہوگی تھی تو پھر نام مراد آدھے کی ہے مجبور ہے اس قوم کا روپیہ والا مجبور ہے کروڑ والا مجبور ہے آپ والا مجبور ہے خراب والا مجبور ہے سدا بہار کوچ ہے کوئی سدا بہار کوچ اندیاں کوئی سینکڑے ہزار کے متعلق لگ بھگ گڈیاں ہو گیا اے سی دیا ہر شہر میں وہ جناب جاتی ہے گی ہر شہر میں تقریباً اے سی گی ویچ لائی مجبور ہے سواری نہیں بندی وہ نہ مراد آپ ہر بار روپئے کا مالک کے حال میں مجبور جا ایک روپئے والا ہوئی تو ارب والا بھی مجبور ہے کہ بلا محبت دین تو دور کرنے کیونکہ اصل طاقت مومن دی دین مستفا ہے ایمان رات نو ستے ہوئے نا بھی سانو یہودی کے خلاف کسی تھان کسی رگڑا پت لیا ہونا کسی تھان سے تکریر کر رہا ہونا کسی تھان سے کوئی لڑتا پیا اگلے دن میں دیکھا میرے گھر دو پیر کھا <laughs> دے اگر تے پیروں کے خلاف بولنا پیر پہ دین ایک اتنے کھڑا ایک نال میرے کھڑا تو سارے پیروں کے خلاف بولنا میں جناب میں پیروں کے خلاف نہیں بولتا میں جو رسول اللہ کے دشمنوں کے حامی ہیں ان کے خلاف بولتا اچھا میں کیا خلاف چودہ سال ہو گئے تھی بولتے پائے میں کیا کفر دی حکومت کا سربراہ بنیا بیٹھا ہے ہے خلاف خلاف خلاف خلاف بولتا بولتا اس اس واسطے انہوں جہے حامی حامی نے تسا چودہ سو سال ہو ہو گئے بول دیا میں میں بش برطانیہ کٹو جن ہیں نہ بولا بولیں میری جان گی میں ضرور گا تو پیر پیر میرے اکھا کھن لگا میں خواب چک کھانا چپٹا پہ توجہ نہیں لگی تھی کبلا یہ نبی پاک دے صحابہ نو تا لوگ کی دیوانہ آخر سن حضور دے صحابہ نو ایک فکر ہوتی سی چوبی گھنٹے روٹی کھانے تو گلا ایک ہی جاری نے مستفا کا دین دیا روٹی کھاندیا شادی کردیا ویاہ کردیا حضرت ہنجلا کا واقعہ تیرے سامنے شادی ہو گئی ہے پہلی رات ہم بستری کر کر لائے غسل کیتا نہیں تو ادھر آ گیا ہے بلاوا مستفا کا جہاد پر چلو میں ہندلا فرشتے ہوا تو جنونی نہ پاگل کیوں نہ سانو بھی جنون چڑھا رہا جنون والا مڑ پیٹ کھول لینا ہوں اقوام نے متا ہے لفظ سارے مر ونڈیا سنیا خوش ہوں میں گند کھولا بولو بولو کھول دیا ادھر ویک اقوام جمع دا لفظ اقوام قوما دی جمع قوم دی جمع اقوام دا مانا ہے کئی قوم کئی اچھا ہوں جن نے انہیں قوما کنیا بنائی ہیں اقوام رب بنایا دو ایک مومن کے دو کافر اقوام متحدہ نے قوما اقوام دا لفظ ہی کیا دستا ہے وہ شتانوں تو سارا فتنا مسلمان انسانوں ونڈ ونڈ کے مارن کا بنایا ہے ہوں قومیت کا معیار اسلام رکھا مذہب مدر رکھا ہے ملک کی رکھا ہے ملک تے سرمایہ سلطنت پاکستانی قوم وکری ہندوستانی قوم وکری سعودیہ قوم وکری قبلہ عراقی قوم وکری ایرانی قوم ارب امارات والے شام دے وکرے لبنان دے وکرے گھر دے ملک دنیا دے اندر اقوام متحدہ دے ایک سو سٹھ ملک نے تقریبا رکن ایک سو سٹھ کام توجہ نہیں کی تھی مولوی فرقے پھیلاتا ہے مولوی بڑا ہے پنج تین چار وہ بھی تھوڑی نوسا توجہ نہیں کی تھی تو تصا تو پھر کدھر چوکھے نے بولو بولو ادھر فرقے کا مقصد ہوتا ہے ایک دوجے کے دشمن ایک دوجے کے مخالف حمایت نہ کر حمایت نہ کر جے کرن تے کوئی مفاد میں ہوئے دنیا بھی تو کر اور میں پوچھنا وا عراق نال جو کچھ ہوا ہے کسے عرب ملک نے ساتھ دیتا ہے پاکستان نے کیوں نہیں دیتا اے سر اقوام متحدہ دی قوم وہ قوم بڑا سی وکری جب نگاہ سبق ہی سکون نئے پڑھایا گیا ہے کہ قومیں بنتی ہیں ملک سے تو پھر یہ سورا آپ

قسم خدا دی کر کے آنا اس واسطے حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ حفیظ جالندری جنہیں ترانا لکھا پاک سر زمین شاد باد پردے دے باقی والا پہ توجہ نہیں تھی پر بھائی ماں نہ میں بادل کتاب کا تک پھر بے بعد مطلب دکھار کر لیں میرے سے باقی کے خلاف ہو جاتے ہیں حفیظ آتا ہے سکولوں میں میں گیا وہاں روحوں کو بانٹا جاتا ہے جسموں کو ملایا جاتا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے روح دیا تقسیم جسم میلے فنکشن ارب والے سارے سور کٹے ہوئے پر اندر گیا اربی کٹیچے پاکستانی نہ اٹھے پاکستانی کٹیچے نہ اٹھے عراقی کٹیچے فلانے نہ اٹھے ہر ملک وکھرا میں اقوام متحدہ وہ ادارہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں مسلمانوں کو بانٹ کر رکھو تقسیم کر کے رکھو تاکہ یہ طاقت بن کر متحد ہو کر کفر کے خلاف نہ اٹھ سکے توجہ نہیں ہوتی تھی یہ چھ مقصد اپنی زبانی انہوں نے چاٹ اقوام متحدہ دے چاٹ دے لکھے مقاصد اگلے جمعے دساگا انہوں نے الفاظ اگلے جمعے بیان ان شاء اللہ کرا تو پھر ویسی بھی رب سونے فقیر نو کیون نے انہوں دیا گلوں سارا کچھ ثابت کر کے تیرے سامنے رکھ دیا گا دعا آ کر سکا مدری سونے کا اللہ سونا مسلمانوں غیرت کل کل شادی ان شاء اللہ عزیز لوہارا والی مسجد میں وڈی بازار چنگی امر سے بندہ ناچے کا خطاب ہو سی نہ لانتی انسان مسلمانوں کا دشمن ہے نہ دشمن کی ہونا جس نام اتنا بڑا فتنہ ہے اس واسطے اصل نام اج تو بعد اقوام متفرقہ ہے فرقے فرقے تفرقے پاؤن والے تفرقے ونڈے ہوئے قوما ونڈیاں ہوئی قوما انجمن یعنی اقوام متعدد نہیں ہے انجمن یعنی اقوام متفرقہ ہے Hey